ہمیں اسود بن شیبہ نے ابو نوفل سے خبر دی کہا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے جسد خاکی کو شہر کے گھاٹی میں کھجور ایک تنے سے لٹکا ہوا دیکھا کہا تو قریش اور دوسرے لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو وہ ان یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو خبیب آپ پر سلام ابو خبیب آپ پر سلام ابو خبیب آپ پر سلام اللہ کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا اللہ کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا اللہ کا روکتا تھا اللہ کی قسم آپ جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے والے بہت قیام کرنے والے بہت سلا رحمی کرنے والے تھے اللہ کی قسم وہ امت جس میں آپ سب سے برے قرار دیے گئے ہوں وہ امت تو پوری کی پوری بہترین ہوگی جبکہ اس میں تو بڑے بڑے ظالم قاتل اور مجرم موجود ہیں آپ کسی طور پر اس سلوک کے مستحق نہ تھے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما وہاں سے چلے گئے حجاج کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے وہاں کھڑے ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے کارندے بھیجے ان کے جسد خاکی کو کھجور کے تنے سے اتارا گیا اور انہیں جاہلی دور کے یہود کی قبروں میں پھینک دیا گیا پھر اس نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس کارندہ بھیجا انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یا تو تم میرے پاس آؤ گے یا پھر میں تمہارے پاس ان لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے آئیں گے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا میں ہرگز تیرے پاس نہ آؤں گے یہاں تک کہ تم میرے پاس ایسے شخص کو بھیجے جو مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائے کہا تو حجاج کہنے لگا مجھے میرے جوتے دکھاؤ اس نے جوتے پہنے اور اکڑتا ہوا تیزی سے چل پڑا یہاں تک کہ ان کے ہاں پہنچا اور کہا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اللہ کے کے دشمن ساتھ کیا کیا انہوں نے جواب دیا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نے اس پر اس کی دنیا تباہ کر دی جبکہ اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو اسے دو پیٹیوں والوں کا بیٹا یعنی ابن ذات نتاقین کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم میں دو پیٹیوں والی ہوں ایک پیٹی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کھانا سواری کے جانور پر باندھتی تھی اور دوسری پیٹی وہ ہے یعنی سب کو لباس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا صفاق ہوگا کذاب یعنی مختار سقفی کو ہم نے دیکھ لیا اور رہا صفاق تو میں نہیں سمجھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا کہا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکا صحیح مسلم حدیث نمبر 6496